بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قابل صد احترام علماء کرام بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں رسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترم بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ آج کا ہمارے بھائی جو ہے جمشید کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ اس کا لائف آڈیو بروڈکاسٹ ہو رہا ہے ہماری web site W W W dot ملائی ڈاٹ کام کے ذریعے سے یہ پورا پروگرام کا لائف آڈیو بروڈکاسٹ کیا جا رہا ہے اس لیے جو ہمارے حضرات کیا حاصل نہیں ہو سکے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے اس پورے پروگرام کو ورلڈ وائڈ لائف سن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس کے لیے مشقت دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اسی طریقے سے آج ہمارے درمیان میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بردر جن جمشید جو پاکستان کے ایک مشہور نشید آرٹسٹ ہے بلکہ میں تو کہوں کہ دنیا کے ایک مشہور نصیب آرٹسٹ ہے ہمارے درمیان میں موجود ہے ہم اپنی طرف سے اس پورے مجمع کی طرف سے انہیں و و سہلن مرحبا کہتے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے کرانی سنی ہمارے درمیان میں قاری اسماعیل ملا ہے جو اسپیشلی طور پر آپ کی اس مجلس میں کرانی کرانے کے لیے ہماری دعوت پر یہاں پہنچے تھے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حص میں مزید پختگی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور زبان کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آج تو انہوں نے ایک دن ہمارے یہاں پر تراجی پڑھا کر سب کو خوش کر دیا میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ آئندہ سال تو پورا رمضان بتانی پڑائے قاضی صاحب بول تو آمین اتنا بڑا مجمع ہے بیڑا پار ہو جائے ہم ان کے ہیں دل سے مشکور ہے میرے بھائی بھائی جڑے جمشید کون ہے ان کا انٹروڈکشن کیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی اب تو بچہ بچہ بھائی بہن مرد دولت جس کو بھی پوچھو ہر ایک جانتا ہے کہ جنید جمشید کون ہے یا مجھے جنید جمشید کس کا نام ہے آپ کو جس گاڑی میں جاؤ سی ڈی پر جنید جمشید ہی سنائی دیتے ہیں جس نستاوت میں چلے جاؤ ایک طرف کھاتے رہو اور کانوں سے جنید جمشید کی پیاری آواز سنتے رہو جہاں بھی جاؤ وہاں پر آج بھائی جن جمشید کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے اور ہم کو خوش نصیب ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کبھی ایسے لائیو پروگرام اسی مسجد میں اسی اسٹیج پر بھائی جنے جمشید کے ہوئے ہیں جس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں اس لیے میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ اب میں ہوائی جنہیں جمشید کا تعارف کرواؤں ہر ایک ان سے اچھی طریقے سے واقف ہے ہم کو دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ان کی آواز میں اور بھی خاص نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسی کے رسول کے ذریعے سے پوری امت کے سینوں میں اس کے رسول کو گرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرے بھائیوں میں کوئی لمبا کہاں چنتا نہیں کروں گا لیکن ایک ریسنٹ ایکسپیرئنس ایک بالکل قریبی زمانے کا واقعہ جو میں نے بھائی جنہیں جمشید کے ساتھ میں دیکھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں دسمبر کا مہینہ تھا مسلم ویلفیئر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں مولانا حمید گردواز صاحب مولانا اقبال سانگے صاحب کے ساتھ وہاں کے ریلیف پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے جو ایم ڈبلو آئی ہے ان کی دعوت پر میں بنگلہ دیش پہنچا اور بنگلہ دیش اور انڈیا کا یہ سفر تھا لیکن جب میں بنگلہ دیش پہنچا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ناق و نظم کا پروگرام ہونے والا ہے ایک بہت ہی بڑا نشید کا پروگرام ہے بھائی جن میں جمشید رہے ہیں اور انڈیا سے بھی ایک شاعر آنے والے تھے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے جو بڑے بڑے شعرا تھے اور نشید آرٹسٹ تھے وہ سب بھی وہاں پر موجود تھے تو میرا بھی وہاں پر جانا ہوا اور میں اس پورے سفر میں جو تقریباً ہمارا پانچ دن کا سفر تھا بائک میں جمشید کے ساتھ میں تھا میں سچ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ جب ہم اس جگہ پر گئے جہاں یہ پروگرام ہونے والا تھا وہ بہت بڑا کنسرٹ ہال تھا اور اس ہال کے اندر کئی لوگ پہلے سے موجود تھے ہم جب بھائی جنہیں جمشید کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو ہمیں لوگوں نے بتایا اندر پورا ہال کھچا کھچ بڑا ہوا ہے اور باہر اتنا بڑا مجمع موجود ہے جو اندر جانا چاہتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ پروگرام کے لیے ٹکٹ خریدنی پڑ رہی تھی کے گئے بیٹھ گئے چن لیا وہاں لوگ ٹکٹ خرید رہے تھے اور ٹکٹ خرید کر وہاں پر مجمے میں حاضر ہو رہے تھے لیکن ہال پورا بن چکا تھا اور اتنا بڑا مجمع تھا جنہیں ٹکٹ نہیں ملی تھی اور ہاؤس فل کی آواز آ رہی تھی اس سے وہ بیچارے اندر جا نہیں سکے لیکن ہم جب وہاں پر اس مجمے میں پہنچے ہیں بڑا زبردست مجمع تھا بڑے بڑے نظم ناد پڑنے والے وہاں پر موجود تھے لیکن ان سب کے روئے رواج ہے ہمارے بھائی میں جمشید ہم لوگ جب وہاں پر گئے مجھے وہ منظر ابھی بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کرسیاں لگی ہوئی تھی میں بالکل اگلی لائن میں کرسی پر بیٹھا میرے بازو میں بھائی جنہیں جمشید بیٹھے ہوئے تھے اور میرے بھائی پر ہم لے جا ہم بھائی جنہیں جمشید شمشید سے سننے کے لیے بڑے بےتاب رہتے ہیں اور آج یہ مجمع اس کی شہادت دیتا ہے لیکن وہ مجمع جو ہم نے میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور وہاں کے لوگوں کی جو طرف دیکھی ہے میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا بھائی نے جمشید کو دیکھ کر ہی پورا مجمع مرحبا مرحبا مرحبا کی سدائیں لگانے لگا اور اس کے بعد ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے سیکیورٹی والے چاروں طرف گھوم رہے تھے جن کو کیس بنایا تھا وہ گھوم رہے تھے کہ کوئی بھائی انہیں جمشید کے قریب نہ آئے لیکن ہم دیکھتے تھے کوئی ادھر سے گھس کر چلا آتا کوئی ادھر سے چلا آتا کوئی وہاں سے آتا بچے بڑے جوان اور جو بھی بھائی انہیں جمشید کے پاس آتے میں تو بازو میں ہی بیٹھا تھا اتنے پیار محبت کے ساتھ اس سے مسافہ کر رہے ہیں ملن ساتھ سے اس کے ساتھ میں باتیں کر رہے ہیں اور برحال وہ مجمع گرم ہوتا رہا اور پروگرام چلتا رہا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم لوگ اسٹیج پر چلے گئے اور بھائی جنہیں جمشید کے پروگرام کا اعلان ہوا جیسے ہی بھائی جنہیں جمشید پروگرام کے لیے اسٹیج پر بیٹھے ہیں پھر وہ مجمع کا اور ہوا کہنا اور عام کہنا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا مجمع اتنا اتنی کر رہا الحمدللہ مرحبا کی آواز دے رہا تھا لیکن میں یہ فیل کر رہا تھا کہ پورا مجمع کسی چیز کی تلاش میں ہے کچھ وہ ڈھونڈ رہا ہے اس لیے کہ وہ بیچارے ہمارے بنگالی بھائی تھے جو اردو نہیں جانتے تھے اور بھائی جمشید اپنی اردو زبان میں ان کو اور نظم سنا رہے تھے یس وہ لہجے سے مصنوع ہو رہے تھے ان کی آواز سے مصرور ہو رہے تھے لیکن وہ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ پا رہے تھے لیکن پھر بھی مجمع بڑا خوش اور اللہ اکبر اکبر اللہ کہہ رہا تھا اور اچانک ایک ایسا پیٹر ہوا ہے کہ بھائی جی نے جمشید نے یہ کہہ دیا اب میں آپ کو بنگالی زبان میں نظم سناتا اللہ پر پھر اس مجمے کا جو میں نے حال دیکھا ہے اور اس وقت جو اس مجمے نے آواز لگائی ہے اور وہ پہلے دو مسلے جب بھائی سنے جی جمشید نے پڑے نو بھی مور مور مونی نو بھی مور سونا رکونی یہ جو دو جملے پڑے ہیں واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو شاید میں وہ اس میموری کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا وہ بچے کا جوش میں آنا اور اتنی دیر تک مرحبا مرحبا مرحبا کی آوازیں لگانا ایسی خوشی پھیل گئی تھی ایسے لگتا تھا کہ ہمارے بنگالی بھائیوں کا کوئی کھویا ہوا بچہ مل گیا اتنے واپس ہو گئے تھے اور اتنا بچہ جوش میں آ گیا تھا ہر ایک مزدور ہے اور پھر بھائی اتنے جمشید کو ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ وہ بھی بنگلہ دیش نہیں رہتے اور اس انداز سے انہوں نے پیش کیا پڑھنا اور ماشاء اللہ پورا مجمع گھوم رہا تھا میں سوچنے لگا کہ آج یہ مجمع اتنا گرم ہو چکا ہے اور اتنی خوشی کو منا رہا ہے دل میں خیال آیا کہ وہ دن بھی تو مدینہ پاک میں تھا کہ جب مکہ مکرمہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے اور مدینہ طیبہ میں آنے کا انتظار ہو رہا تھا پورا مجمع مدینے والے پہاڑوں کی چھوٹیوں پر اور چٹانوں پر کھڑے ہیں ان کی نگاہیں کیا کہتے تھے تب ہمارے نبی کو دیکھیں گے اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا لوگ پہاڑوں پر چل جاتے ہیں شام تک انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مدمبرہ پہنچے جب اللہ کے نبی کے قدم وہاں پڑے ہیں اور لوگوں نے جب دیکھا ہے اس وقت کا منظر جو پورا نبی سے پاس میں معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی زبان سے نکلا بتا ادھر نوجوانوں کے دائیں تبدیل کی آواز بلند ہونے لگے وہ وہ وہ جوش تھا کہ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں مدینہ کی جو تھی بالکل بدل گئی ایک عجیب سما کاری ہو گیا ایک عجیب خوشی پھیل گئی صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو مدینے میں ہم نے نورانیت اور خوشی دیکھی ہے ایسا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا برحق وہ صحابہ کی خوشی تھی تھی اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کو نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک جھلک اس محبت کی میں نے اس دن بنگلہ دیش کے اس منصوب میں دیکھی ہے کہ ہمارے بھائی اتنے خوش تھے تو اتنے دھوپ ہو رہے تھے الحمد للہ آج وہی بھائی جنہیں جمشید ہمارے درمیان موجود ہے میں تو سوچتا ہوں کہ وہ تو میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے جو میرے کانوں نے سنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری یہ میموری میں قبر کر ساتھ میں لے کر جاؤں وہ میں اپنے وقت ایکسپریس نہیں کر سکتا ہوں ایسا وہ منظر میں نے دیکھا ہے اللہ تبارک اس کی عمر میں بدل نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بدلا نصیب فرما ہے اور ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ بھائی کی اولاد پر اولاد کو عالم میں اور حافظ قرآن بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ آنے کو قبول فرمائے میں اس موقع پر خصوصی طور پر ہمارے بھائی شاجی شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے اور بھائی جنے کی فراپ دلی سے ایک مرتبہ مطلب پھر یہ پروگرام ہمیں نصیب ہوا ہے آپ ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ان سے ہم نظم و ناز کے سلسلے کو سنتے رہیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ ہوتے رہیں گے میں ان کا تہے دل سے مشغول ہوں اور میں بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہو اور اس کے علاوہ تمام مجمع جو یہاں پر آ کر بیٹھا ہوا ہے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا وقار مقام سکون کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے گا حضور کی شان میں کہے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زندگی نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے انتیسویں کی مبارک رات ہے رحمت خدا بدل رہی ہے اور یہ رمضان کے جانے کا وقت آ چکا ہے اس مبارک گھڑی میں ہمارا اللہ کے گھر میں جمع ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما ہے دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں اپنی نعت و نظم سے محسوس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کہی ہوئی باتوں پر اور سنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور ہاں میرے بھائیوں دیکھو زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے ایسا وہ فیل نہ کرے کہ میں کسی مردوں کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہو جیسے بھائی سنیم کی زبان سے وہ اشعار نکلے ہماری زبان پر الحمدللہ سبحان اللہ کا ورد ہو اس لیے ایک ایسا نائف مجمع بن کر ہم بھائی سنیب کے سامنے حاضر ہو جائے کہ آئندہ وہ خود کہے کہ بھائی سب سے پہلے میں تو مسجد انیس الاسلام میں جاؤں گا اور واقعی اگر اس وقت انہوں نے ایسا ہی کہا ہے اللہ ہر وقت ایسی گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائے اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بھائی سنیب کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور نبی کی شان میں ہمیں کچھ قصیدیں سنائے جزاک اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی رسول کریم میرے عزیز دوستو قابل احترام بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ دیکھے ہوئے چہرے بھی ہیں صاحب کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اور فرمایا نے بھی فرمایا واقعی یہ مسجد یہ وہ مسجد ہے کہ جب پہلی دفعہ آپ حضرات سے شناسائی شروع ہوئی تو اللہ نے سب سے پہلے سب سے پہلے اس مسجد میں آنے کی دی دیگرستان اترنا ہوا یہاں سے ڈیوزبری اور ڈیوزبری سے پہلی تشکیل بلیک بن اور بلیک بن کی پہلی مسجد انیس الاسلام مسجد اور یہاں آ کر سب سے پہلی ڈانٹ سنی مولوی صاحب سے اور اللہ کی شان یہ کہ پھر ایسی محبت ہو گئی ایسی محبت ہو گئی کہ ان کا تو ہمارے بغیر گزارا ہو جاتا ہے ہمارا ان کے بغیر نہیں اور آج اور بہت سارے اور چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اللہ آپ سب کو ذائق کر دے اس محبت کا بہت شکریہ اس اپنائیت کا بہت شکریہ نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں رسول یعنی خاتم بزم کون سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی سید سی تجھ سا کوئی نہیں تستے پود رت نے ساب تجھے تستے پود رت ایسا بنایا تجھے جملہ اور آپ سے خود سجا تجھے اے اگر کے ہنسی اگر کے ہنسی ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان میں ہنسی تیرا سکہ رہا تم جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا کیا جان سب ہے دیر میں توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بندے کو یقین تجھ سا کوئی نہیں نہیں یوں تو آپ حضرات کو آپ کے پاس تو کیا نا بھی کئی دفعہ ہوا ہے تو میں آپ کو پرانی البمز سے بھی سناتا رہتا ہوں آج میرا دل ہے آپ کو نئی البمز سے بھی سناؤں اور اپنی کچھ پسند کی سناؤں آ رہا تھا تو مجھے آتے آتے دوستوں نے کہا کہ محمد کا روزہ ضرور سنائیے گا ارے میں نے کہا وہ تو سناؤں گا جی، اس کے بغیر تو یہ محفل نہیں ختم ہوگی اور میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم اتنی نہ سنیں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ قریب آ گیا ہے تو وہ تو سناؤں گا لیکن میرا دل ہے آپ کو آج جو جو ابھی نئی البموں سے کیا ہے اور کچھ جو ابھی جن جن کی وجہ سے دل اس وقت جو ہے وہ جذبات جو ہیں وہ گرم ہیں کچھ آپ کو وہ بھی کام سنائیں اور کچھ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ یہ سب کچھ بنا کیسے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اس پورے سفر کے اندر فلائی صاحب نے ابھی ذکر فرمایا ہمارے بنگلہ دیش کے سفر کا اللہ نے حضرات کو جزائے کر دے موری عرفان صاحب ہمارے ساتھ تھے وہاں حنیف صاحب ہمارے ساتھ تھے وہاں فلائی صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم چار ساتھی تھے جو کہ باہر سے آئے تھے بنگلہ دیش کے دوسرے علماء تھے ہمارے ساتھ تو واقعی ادھر جو ہم پروگرام میں گئے مولانا نے اپنی محبت میں بہت تعریف کی اللہ رب العزت ان کے گمان کے مطابق ایسا بنا دے لیکن ان حضرات کی بھی بہت حضرت ہوئی وہاں پر کیونکہ مہمان تھے اور ان حضرات میں وہ ہیں ہی مہمان نواز لوگ ہمارے بنگالی بھائی تو وہاں ان کی بنگالی زبان میں نعت میں نے پڑھی یہ نعت جب میں ریکارڈ کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک لڑکا جو کہ میرے ساتھ کا گانے والا ہے جب میں نے گانا شروع کیا انیس سو ستاسی میں تو اس نے بھی اسی دوران گانا شروع کیا اس کا نام ہے علی حیدر تو یہ ماشاءاللہ سے آواز بہت اچھی بہت شہرت ملی اس کو پاکستان ہندوستان میں اس کو تو ہندوستان میں بھی بہت شہرت ملی بنگلہ دیش بھی بہت شہرت ملی بہت شہرت ملی اور بڑا نام ہے اس کو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم محنت کرتے رہے اس کو ملتا رہا ملتا رہا ملتا رہا اس کی طبیعت ذرا نرم کر دی تھی طبیعت نرم تھی تھوڑی سی اور ذرا خوش مزاج سا تھا تھوڑا سا اس کو بات کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے میں اپنے ساتھ سے روزے پہ لے گیا تو اس نے تین دن میرے ساتھ سے روزے کے لگائے اور تین دن اس نے اتنے اچھے لگائے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی پرانا ساتھی ہے بالکل ہاں؟ تعلیم میں بیٹھ رہا ہے بیان وغیرہ میں بیٹھ رہا ہے مستحدی سے بیٹھتا تھا جب تین دن اس کے لگ گئے تو میں نے پوچھا آپ کیسی کیفیت ہے کہا یار بس اندر بہت توڑ پھوڑ ہوئی ان تین دنوں کے اندر میں نے کہا اچھا اسی دوران میں یہ البم بھی ریکارڈ کرا تھا تو میں نے البم میں اس کے البم جو میں ریکارڈنگ کرا تھا میں نے کہا تھا آ جانا البم تھوڑی سی میں ریکارڈ کر رہا ہوں سن لو آ کے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں تو اللہ کی شان یہ اللہ میاں کی باتیں اللہ میاں جانتے ہیں نوبی مور پورش مونی میں ریکارڈ کر رہا تھا اسٹوڈیو کے اندر اب اس کی دھن اتنی خوبصورت ہے سمجھ آئے نہ آئے ایسا لگتا ہے بہت پیاری چیز ہے مجھے بھی سمجھ کے آئے مجھے بھی آپ سمجھ میں سب سمجھ رہا ہوں یہ تو میں سمجھا کہ کیا مطلب ہے اتنے میٹھے بول رہی ہے تو جب میں ریکارڈ کرا تھا اس کو تو مجھے علی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے لب لباب اس کا یہ ہے کہ شاعر نظر الاسلام کے بڑے شاعر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی میرے نبی کی تعریف کرے گا اللہ رب العزت اس دنیا میں لوگوں سے اس کی تعریف کروائیں گے جو میرے نبی کی تعریف کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں لوگوں سے اس کی تعریف کروائیں گے میں نے کہا یہ مطلب ہے اس کا لوگ کہتا اچھا تو وہیں بیٹھ گیا کاغذ پینسل پکڑا اور اس لڑکے نے جس نے زندگی میں کبھی نہ کہا تو گائی نہ پڑی نہ کچھ مسلمان میں خیر کا عنصر ایسا ہوتا ہے صرف اس کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے اس نے بول لکھنے شروع کر دیے وہاں پر جو بھی لے گا میرے نبی کا نام ہاں، دل سے لے گا پیارے نبی کا نام ہاں اس کا ہوگا ساری دنیا میں نام ہاں اونچی ہوگی سارے عالم میں اس کی شان یہ بھی بیٹھے حضرت لکھنا شروع کر دیے اس نے اور مجھے پتا نہیں میں ریکارڈ کر رہا تھا ریکارڈ سے فارغ ہوئے اس نے مجھ سے کہنے لگا میں نے کچھ لکھا ہے سناؤ مجھے گا سنا کابر میں اس کو اگر تجھے پسند آئے گا تو ریکارڈ کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے دھن بھی بنا دی اللہ کی شان جب میں نے میں نے سنی تو مجھے تو اتنی اچھی لگی اب میرے دل میں وہ آئی کہ یار یہ کسی طرح سے میں پار کر لوں اس کی یہ نات ہے تو میں نے کہا کہاں سے گھیروں اس کو پیسے سے گھیروں کہاں سے گھیروں اس کو تو اتنی اچھی لکھ دی اس نے اور ٹیون بھی اتنی اچھی بنا دی اس نے تو اس نے مجھے خود ہی کہا تیری البم کے لیے کر دوں میں اس کو ریکارڈ میں نے دل میں کہا دیکھی اور پوچھ پوچھ میں نے کہا میں نے کہا لیکن پھر ایک کام کریں گے تم اور میں دونوں پڑھ دوں گے کہتا تم پڑھے گا میرے ساتھ کہا یار ارے کتنی خوش قسمتی ہے یار تو تو اللہ کے تمہیں سامنے میں تمہیں ساری زندگی گانے گائے آج اللہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کے حبیب کی تعریف کریں اس میں بھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں میرے دوستوں وہ نعت نے ریکارڈ کی پاکستان میں اور ہندوستان میں اور اور آپ کو حیران ہوں گے یہ بات آپ کو شاید نہیں پتا کہ پاکستان سے زیادہ یہ میری نعت کی کیسٹیں ہندوستان میں بکتی ہیں اللہ کی شان اور وہاں سے دور دور سے مجھے ای میل اور فون آئے کہ بہت اچھی پڑھی آپ نے ناتے لیکن وہ آپ کے ساتھ کون پڑھ رہا ہے جو بھی لے گا میرے نبی کا نام میں نے کہا دیکھو میں مر گیا نو ناتے اتنی مشکل سے لکھی سب کیا لوگ اس بات کا پوچھ رہے ہیں ارے میں نے کہا بھائی لکھی ایک مطلب پڑھ بھی ایک خدا کے بندے نے تم نے باقی سنی کہاں باقی نہیں سنی لیکن وہ بہت اچھی ہے تو میں نے علی کو بتایا اب ماشاءاللہ سے ایک مہینے پہلے اس نے اس نے ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کر لی ہاں۔ تین دن اللہ کے راستے میں تین دن اللہ کے راستے میں اس نے اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کر سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اور ناگوں کی البم بھی بنا ڈالی اور اب جب میں آ رہا تھا یہاں پر تو مکمل ہو چکی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنید یہ جا کے کرتے انیس اور اسلام میں پروگرام یہ تیرا ادھر آخری پروگرام ہوگا اب اس کے بعد تو علی حیدر سے ناطے پڑھنی اگر آ جائیں تو یہ خیر کا عنصر ہے جو ہر مسلمان میں موجود ہے میرے دوستوں اس کو پراپرلی ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے اور علی نے یہ نعت کیوں پڑھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو بھی لے گا میرے نبی کا نام جو بھی لے گا میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا سارے عالم میں نام اونچی ہوگی ساری دنیا میں شا میں سو جا بدرو دجا کہتے کہتے کھلے آشمسو دہا کہتے میں سو جاؤ بلو تجا کہتے کھلے آ شمسو تا کہتے جو بیٹھوں تو سلے آیا کہے کہتے جو اٹھوں تو سلے آیا کہے کہتے جو بھی لے گا میرے نبی کا نام جو بھی لے گا پیار نبی کا نام اس کا ہوگا سارے عالم میں نام ہوگی ہوگی ساری دنیا میں شام مصطفیٰ کہتے مرے ہم تو سلے آیا کہتے جو بھی میرے نبی کا نام دل سے لے گا پیار نبی کا نام کا ہوگا سارے عالم میں اونچی ہوگی ساری دنیا میں اونچی ہوگی ساری دنیا میں شام لیبا سلندہ منا من على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم میں مولایا پل لے با سل منا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کی مفرت جو ہے بہانے ڈھونڈ رہی ہے میرے آپ کے میرے آپ کی مفرت کے لیے اور جہنم سے خلاصی کے لیے ہمارے ہندوستان کے ہمارے بزرگ تھے مولانا عثمان ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا ایک کلام میں نے پڑھا مجھے مجھ پر بڑا اثر ہوا اس کا اس میں عربی کے کچھ بول تھے تو مولانا اس میں فرما رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں الہی لا تعذبنی فإنی اے اللہ تو مجھے عذاب نہ دے اے اللہ تو مجھے عذاب نہ دے مقرن بالذی قد کان من میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اپنی تمام کمیوں کا اقرار کرتا ہوں اپنی توبہ کا اظہار کرتا ہوں تو مجھے عذاب نہ تو یہ مجھے اتنی اچھی لگی میں اس کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور پھر کچھ ایسے اس کو میں نے سروں میں اللہ نے پیرونی کو توفیق یا قصہ میں پڑھتا ہوں مجھے اس کو جب میں اکیلے میں ہوتا ہوں تو میں یہ منا جاتا ہے جب میں پڑھتا ہوں اس کے اندر مولانا کی جو ایک اللہ سے تعلق اور جو توازو ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ اس سے استفادہ اٹھائیں گے خدا بندہ میں سر کا ہرس ہر سو ہوں فقیر بے خاک ہوں برا ہوں پر تیرے کا گدا ہوں الہی ہیلا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني الہی رہی میں بے قسم ہے الہی تیری رحمت بے کرم ہے الہی تو ہی خلا کے جہاں ہے الہی تجھ پہ سجتے جہاں ہے دل جا ہے لا توڑ دل سنی بالذی قد کان منی ہلا ہیلا توڑی سا ان بالذی قد کان منی الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر میرے بو سے یارب در گزر کر شب تاریخ دل میں تو سہل کر کریم تو ہے اور بندہ پرور बंदा परवर इलाही ला تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا میری جان بھی ہے تیری دل بھی تیرا سیاہ بختی نے آ کے دل کو گھیرا ہے سایہ گناہوں کا گھنیرا تجھ کو ہے حاصل میں فانی بتا تجھ کو ہے حاصل میں ہوں فانی تیرے قبضے میں میری زندگانی ندامت سے ہوں یا رب پانی پانی خدایا میں تیرا بندہ حسانی الہی الہی لا تعذبنی فإنی مقر قد کان منی میںل پلا تونی روم بلوی پر اللہ بزرا کو جزائ خیر ہمارے ایک جھنگ میں ایک ہمارے بزرگ ہیں بل ذوقار صاحب اور نقش بندی سلسلے سے حضرت کا تعلق ہے تو ان کے کچھ وفقات ایک بار میرے سامنے ایک ان کا کلام پڑھ رہے تھے مجھے بڑا اچھا لگا اور اس کا تعلق براہ راست میرے آپ کے دل سے یہ میرے دوستوں کو یہ کلام پسند بھی بہت ہے مولانا انیف صاحب نے بھی مجھے فرمایا کہ بھائی ضرور پڑھیے گا اور جب بھی کبھی دوستوں کے سامنے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ کلام میں ضرور پڑھتا ہوں میرے دوستوں اس کا تعلق میرے آپ کے دل سے اور معاملہ بھی سارا دل کا ہی ہاں، یہ مان جائے تو پورا کا پورا بدن ٹھیک چلنے لگتا ہے اور یہ نہ مانے ہاں یہ نہ مانے تو سارا کا سارا بدن خراب چلتا ہے اپنے کو بھی تکلیف دیتا ہے اور اپنی ذات سے اور کو بھی تکلیف دیتا ہے تو یہ آپ کے سامنے کلام پڑھتا ہوں دلی دل میں میں جتنی مرتبہ کہوں میرا دل بدل دے آپ دل میں خاموشی سے آمین کہہ دیجیے کہ آپ کی برکت سے اللہ میرا بھی دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا کھڑکنوں میں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل لے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل لے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدا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 کر دے تیرے مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا میں ڈوبا دل بدل دے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ساحل کے نور کر دے میرا میں ڈوبا دل بدل دے اے وحدت پلا مخمور کر دے میرے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا غفلت میرواد بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے حسین حالی صاحب کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے ایسا لگتا ہے ہندو ہندو پاک سے صرف میرے اکیلے کا تعلق ہے آپ لوگوں کا ہے نہیں اتنے اتنے بڑے بڑے آدمی آدمی تھے تھے مولانا الطاف حسین حالی صاحب مسلمانوں کی شکستہ حالی پر انیس سو آٹھ میں انہوں نے ایک مسدس لکھی تھی جس کا نام تھا مسدس حالی میں پورے وسوخ سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو اردو زبان پوری نہیں بھی آتی اور وہ تھوڑی بہت بھی سمجھ سکتا ہے تو مولانا نے جس کرب کے ساتھ اس کلام کو لکھا اس میں تقریباً سولہ سو اشعار ہیں سولہ سو اشعار ہیں جو چھ چھ اشعار کی ربائیوں میں ہم لکھے ہیں اور مسلمانوں کی قسم پرسی بیان کی ہے اور وہ بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر آپ کی ولادت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث اور پھر صحابہ کرام پر آپ کی محنت پھر آپ کی رحلت پھر صحابہ کرام کا عروج اور پھر صحابہ کرام کی انسانیت سے محبت اور پھر مسلمانوں کا عروج اور پھر مسلمانوں کے زوال کی مختلف وجوہات اور پھر مسلمانوں کا زوال یہ پورا انہوں نے بیان کیا ہے کوئی بھی مسلمان اگر اس کو پڑھے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے دل پر اثر نہ ہو میں نے ویسے تو یہ کیا کہ جو چوتھی البم تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا جو حصہ تھا وہ میں نے تھوڑا سا پڑھ دیا اس کو لیکن پھر مجھے جب میں نے پڑھ دیا تو <clears throat> کچھ بزرگ جو کہ مولتا حسین علی صاحب کو جانتے تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پوری پڑھو اب حضرات کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے اشعار ہیں اس کے اندر تو میں نے اس میں سے چیدہ چیدہ اشعار نکال کے ایک گھنٹے کی یہ پوری مسدس پڑھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے ہم نے دا ہسٹری آف اسلام رحمۃ اللہ عالمین تو ان شاء اللہ آج کل کے اندر یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی تو یہ مسدس پڑھی ہوئی پوری مختلف انداز میں آپ لوگوں کو موقع ملے تو سنیے گا دل پر بڑا اثر ہوتا ہے چوتھی عدم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا آپ کو سناتا ہوں اللہ اکبر ہو وہ نبیوں میں رحمت اللہ تب پانے والا کیا بات ہے اس سے پہلے ایک دعا ہے یا رب مصطفیٰ بلی مار وقت میل کرمی یا گاری نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا ہم کھانے والا فقیروں کا مل جا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے در گزر کر نبالا بلندیش کے دل میں گھر کر نبالا برندیش کے دل میں گھر کرنے والا زبر کرنے والا کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر گرا سے سوئے آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا مسیحا کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا اور جس پہ قرنوں سے تھا جوہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر ہوا ہوا کا ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا فخر عرب سے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا نہیں ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا کہا کر سمجھتے ہو تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجی گرا پوشت کو ہے سفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گات پا کر کہا تیری ہر بات کا یا بچپن سے صادق ہے تو اور رمی ہے کہاں گر میری بات یہ تو سن لو خلاف اس کی اصلاح نہیں ہے تو سن لو خلاف اس کی اصلاح نہیں ہے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا بل بل رولا بے کمال ہی کشف دو جو بے جمال ہی لسن جمیوں کے سال ہی سلو علیہ ایک بار میرے ساتھ پڑھیں پڑھے بل بلو کمالی کشنا جمیوں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو مرحبا مرحبا اچھا جی اب ہم مل جل کے کریں گے اس اپنے نبی کے اس کلام کو میں نے کہا مولانا تاریخ جمیل صاحب سے پوچھا میں نے کہا مولانا نعت کیوں پڑھے نعت کیوں پڑھے کہا بھائی اردو زبان میں نعت پڑھنا دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو زبان میں درود بھیجنا ہے ناد پڑھیں یا درود بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ مسلمان کیا مسلمان ہاں جس کو موقع نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا دن میں کم از کم ایک دفعہ ہاں۔ اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لوں گا آپ سب حضرات اس پر درود پڑھیے گا ٹھیک ہے <clears throat> oh میٹھا میٹھا اور پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا درود و سلام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور سوتے ہوں کو پیار سے جگانا ان سب کو پھر رب سے ملانا یہ میرے محمد کا کام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کائنات کے بہترین وہ کائنات کے بہترین بہترین اس دنیا میں تھے اور وہ کائنات کی شام تھی جب آپ کا انتقال ہوا وہ ہوائیں کتنی خوش قسمت تھیں جو آپ کے جسم مبارک سے لگ کے جایا کرتی تھی اس مجمع میں ہمارے ویسے ہیں بنگالی بھائی بنگالی حضرات بیٹھے اس کو بیٹھے اچھا جی اگر ایک بھی ہے تو میں کچھ اپنی اس بنگالی نعت کے اشعار ضرور پڑھوں گا ماشاء اللہ اچھا جی۔ پچھلے سال کی بات ہے یہ جو پچھلا حج گزرا ہے یہ اس سے پچھلا حج ہے تو ہمارے حضرات نے نظام الدین کے اور عائب کے اور ککریل کے حضرات نے حج کیا بزرگوں نے صاحب قافلہ گیا تھا تو وہاں پر مفتی مولانا زبیر صاحب بہت شوقین ہیں نعت سننے کے اور حضرت کی نشست و برخاست اسی چکر میں مل جاتی ہے بلا لیتے ہیں اسی طرح ان سے ملاقات ہو جاتی تو مجھ سے فرمایا حضرت نے سناؤ بھائی کچھ تو میں نے ایک دو تین نعتیں سنائی بہت خوش ہوئے بہت دعائیں دیں تو ابھی جب میں اٹھ کے جانے لگا تو ہمارے حضرت حاجی الحاب صاحب ہمارے رائمنڈ کے جو ہمارے امیر ہیں تو ان کے خادم نے مجھے ایک دم آ کے پیغام دیا کہ تجھے حاجی صاحب بلا رہے فوراً میں اللہ رحم کرے کہ کیا غلط بات کر گیا میں کیا ہوا جلد و جلال تو صاحب کمال کو آئی بلا تو کرتا ہوں میں دعائی پڑھتا ہوں میں چلا گیا تو میں جب گیا تو بھائی صاحب لیٹے ہوئے تھے مجھے دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گئے بھائی صاحب جس ایسے پیار کے انداز میں کہتے ہیں ابھی نکمے یہ تو کیا کروا میں نے کہا حضرت نعت پڑھا اب یہ نعت کیا میں نے کہا کیوں یہ سب کیوں کہا نعت وہ ہے جس میں اپنے جذبات کا اظہار نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقبات بیان ہو وہ نعت ہے پھر مجھ سے فرمانے لگے تیرے جذبات کی کیا قیمت جو اللہ کے نبی کی جو اصل مناقبات ہیں وہ بیان کرو جو آپ کی اصل تعریفیں ہیں وہ بیان کرو وہ نعت ہے یہ میرے لیے ایسا سبق تھا ایسا سبق تھا میرے لیے تو میں نے پھر بہت شکریہ تو میں نے پھر ایک پھر میں ڈھونڈنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ مجھے ملے تو یہ عربی زبان کی مجھے ایک نعت ملی جس میں کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی زبان میں وہ مراقبات بیان کیے ہوئے تھے کہ آپ بدر الدجا بھی ہیں شمس الدحا بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ تو میں نے ان اس کا اور اردو زبان کا ایک کو مل ملا کے چیز بنائی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ تیسری عربی سے ہے اور اس کا نام ہے بدر الدجا شمس بدر الدجا شمس و دحا نہ اٹھے کبھی ایسا سر چاہیے کیا کہہ رہا ہے احسان و اجمل سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کیا بولوں میرا دل کرتا ہے وہ کلیجا پھاڑ کے دکھا دوں تم لوگوں کو دکھا دوں میں احسان و اجمل احمد مرسل تجھ کو زیادہ سفر چاہیے کلیم اب کسی شر کی حاجت نہیں مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ وفا حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں اچھا مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کام کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے فرشتوں سیدا رہا ہے کہ خادم تمہارا سیدا رہا ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہی ہوگی جو پائے گا دل میں پیام میں مدینہ نگاہ ہے نظام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بل نصیب ہے فرشتوں دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سڑتا رہا ہے کہ خادم تمہارا سریدار رہا ہے محمد کا روزہ کری فرش ہو رہی ہے پیچھے سے نظر آ رہا ہے آپ اپنا موبائل کو یوز کریں ریکارڈ کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر پھٹک رکھتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور بار بار کھڑے ہو کر یہ ڈسٹرب کرنا یہ پڑھنے والے کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتا ہے مجھے بھی بہت باقی نیم بھی معلوم ہوتی ہے لیکن آپ اپنا اس کا خیال رکھیں کوئی بھی فائل موبائل سے فوٹو نہ لیں اور ویڈیو ریکارڈنگ کریں ہاں، اور آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ کر سکتے ہیں اچھا ہاں اچھا یہ تو میرے دل کی تمنا تمکھانے پڑھ دی تو میرے مولانا میں کیسے بھول گیا یہ پڑھنے کیسے یہ میں نے کیسے کر دیا ایسے ہائے یہ تو بڑے دل سے پڑھی میں نے یہ والی نعت ہاں۔ یہ جو نعت ہے میرا میرا دل کہتا ہے ہونا یہ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے ہاں جی ہماری سب کی تمنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ارے ہاں میری جماعت میں ابھی میں نے کبھی اللہ نے فضل سے اپنے چالیس دن میں جانے کی توفیق دی میری جماعت میں ایک ساتھی تھا میں اس پر اتنا میں رشک رکھا تھا اس کو ہر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی ہے مولانا کیا بتاؤں نہ کوئی عالم تھا نہ کوئی مفتی تھا نہ اس سے بیان ہوتا تھا اس سے بیان بیان کچھ نہیں ہوتا تھا ہاں لیکن اس میں کیا اس کی وہ تھی کہ ہر تقاضا جو آتا تھا وہ خدمت کا ہو گشت کا ہو کچھ بھی ہو وہ آگے آگے ہوتا تھا دینے کے لیے اپنی گاڑی لے کر آتا تھا اور سفر میں سب کو لے کر جاتا تھا خاموش تباہ بالکل ہر بار دیکھ کر گیا امیر کی منشا دیکھ کر چلنا بڑا دوست تھا میرا اکبر اس کا نام تھا ہر تھوڑے دنوں کے بعد پانچ مہینے چھ مہینے کے بعد اس کا ایک فون آتا تھا مجھے کل اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اس میں میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے میں کہتا تھا بیان کر کر کے تو ہم مر گئے بیان کر کر کے ہم مر گئے دن میں ساتھ ساتھ کھانے کھا کھا کے پیٹ ہمارے پھٹ گئے اور زیادہ ہو رہی ظاہر کا ہمیشہ اللہ اس پر اللہ کا فضل تو یہ میری بڑی میری بھی آرزو ہے اور میں جانتا ہوں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو اور رمضان کا مہینہ ہے اس نظم کو یا تو پڑھ لیں اپنے دل سے یا سن لو اپنے دل سے کہ آج اللہ کو رحم آ ہی جائے عرش پر اللہ مسکرا کر یہ فیصلہ کر ہی چلو بھائی ان میں سے ہر ایک کو زیادہ میرے حبیب تمنا تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں تمنا دل رسول یہ میرے ساتھ پڑھیں آپ تمنا دل رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کی بری دیکھوں تمنا تیر رسول اللہ تمنا جن کے دم قدم سے صبح نے روشنی پائی ہوا نے جس سے امبر کی فضا وہ رہنما دیکھوں تمنا دل رسول اللہ سمنا دل حبیب اللہ بلندی کا نظارہ گنبد خزرا کی بستی میں نظر نیچی دیکھوں میرا دل بر مدینے میں حیات حیا پا کر حیا حجاب نور میں مستور ہے وہ دل ربا دیکھوں تمنا دل رسول اللہ تمنا قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو یہ سواتوں بے وفا کا گہوارہ یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھو تمنا دے دے رسول اللہ تمنا دل حبیب اللہ تجلی اٹھ گئی شولا بنی فاروں کی چوٹی پہ وہ جس کی روشنی پھیلی وہ شم میں کبریا دیکھو شم میں کبریا ہاں، اللہ کی شمع وہ جس کی روشنی پھیلی وہ شم میں کی دریا وہ شان خلق دو عالم درود پر سلام پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں تمنا دل رسول اللہ اے وہی ہے شاخ محشر مراد ماں حبیب ماں سکون کلب انبیاء کا مقتدہ دیکھوں در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھو تمنا اے دل حبیب اللہ تمنا رسول تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کی بریا دیکھوں تمنائے دل رسول اللہ اللہ والے آتے رہے آتے آتے رہے رہے ہماری اصلاح ہوتی رہی اچھا علامہ اقبال ایک شاعر گزرے ہمارے انیس سو سینتیس میں ان کا انتقال ہو گیا ہمارے ہندو پاک کے بہت بڑے شاعر تھے مولانا سلیمان نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں نے جب بھی کوئی تحریر دیکھی تو اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ یا تو میں ایسا خود لکھ سکتا ہوں یا اس سے بہتر لکھ سکتا ہوں لیکن اقبال کے سامنے مجھے اپنے عز کا احساس ہو گیا کہ اس کا کلام اس کا اپنا نہیں الہامی ہے میں بہت انسپائرڈ ہوں اس سے آپ یقین مانیں گے کہ میں یہ جو نعت کی اور ہم کی جتنی بھی آگونس کرتا ہوں اس میں میں اقبال کے اشعار ڈالتا ہوں آپ لوگوں کے پڑھنے کے لیے جب کہ مجھے معلوم بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مشکل ہیں آپ کو شروع میں نہیں پتہ چلے گا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے چاہا کہ اگر اللہ کی مرضی سے یہ میری البمس آپ کے پاس رہیں تو آنے والے وقتوں میں ان اشعار کے مطلب اللہ آپ پر خود کھول دیں گے کہ یہ ایسے موٹیویٹنگ ہے میرا دل کرتا ہے ایک شعر آپ کے سامنے پڑھو میں نے اس البم میں پڑھا ہے اور وہ آپ دیکھیے گا کہ کتنا زیادہ یاسا رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت کی جو و تبدیلی کی جو محنت ہے اس کیسے عکاسی کرتا ہے عجیب شیر ہے اقبال کہہ رہے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت اپنی ملت یعنی اپنے جوڑ مسلمان کو کہہ رہے ہیں تم اپنے جوڑ پر قیاس اپنے جوڑ کے طریقے جو ہیں اپنی جوڑ کے جو طریقے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش نہ کرو جس طرح وہ جوڑنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں طریقوں سے تم ان طریقوں سے جوڑنے کی کوشش نہ کرو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار ان کی جمیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمیت ہاں ہم تو دین کی وجہ سے ایک مذہب سے مستحکم ہے تو بنگالی کی جو میں نے جو نعت پڑھی ہے بنگالی کی اس کا آپ کو سنا دوں اگر آپ کی اجازت جی اچھا چلو میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا تو میرا خیال ہے وقت جانے کا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے گھر ہاں گھر گھر والے گھر والے گھر والے اور گھر والیاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اب اور وہ سب یہ کہیں گے کہ جنید جب بھی آتا ہے تو ان کو دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتا ہے اچھا وہی وہی پڑھنے لگا নবী মোর পরশুমনি নবী মোর পরশুমনি নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশুমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম জপের সেই তো জাহানের ধ্বনি নবী নাম জপের সেই তো জাহানের ধনি মেরে সব পড়ো कितना আসান হ্যাঁ নবী মোর পরশুমণি নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশুমণি নবী মর সোনার খনি নবী নাম জপে সেই তত জাহানের ধনি নবী নাম জপে সেই তত জাহানের ধনি ওই নাম সুর ধরিয়া ওই নাম করিয়া ওই নাম সুর ধরিয়া ওই নাম করিয়া ওই নামে মজুরু পাইল ওই নামে মজুরু পাইল মলায় আমার কাদের বলি নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম জপে যে সেই তো যা আমের ধনী নবী নাম জপে সেই তো জাহানের ধ্বনি راضی اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاء اللہ گجراتی زبان میں نہیں پوچھنا کہ وہ بھی بڑا اچھا تو پھر اردو کی کون خریدے گا بھائی اگر آپ آپ کی بھی زبان میں پڑھ لیں تو اردو کی کون خریدے گا سیدھی اللہ اب اس مناجات کو تھوڑا مل کے پڑھتے ہیں میرے عزیز دوستو یہ کلام ہے مولانا دیال صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا اور حضرت کے بارے میں یہ عرض کروں کہ مجھے کسی نے یہ بتایا حضرت جنت البقی میں ہے تو کچھ عرصے پہلے انہوں نے عربوں نے حضرت کی تو وہاں وہ کرتے کیا ہیں نہ کہ کچھ عرصے کے بعد قبر کھود کے ہڈیاں نکال لیتے ہیں باہر پھر اور کسی کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں تو کچھ عرصے پہلے حضرت کی قبر کھولی تو حضرت جیسے ان کو انتقال کے لٹایا تھا ویسے ہی سال کئی سال کے بعد ویسے ہی لیٹے ہوئے تو ارمو نے اس قبر کو بند کر کے نشان لگا لیا اس کے اوپر کہ یہ آئندہ کبھی نہیں کھلے گی تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے تو یہ ان کا کلام ہے اور جب ہم حج پر جاتے ہیں تو اکثر ساتھی مجھ سے یہ اس کے پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں مجھے میں رہ کر پھر کا یاد آتا ہے مجھے پور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 وہ حسرت یاد آتی ہے وہ کعبہ یاد آتا ہے کبھی جانا منا کو اور کبھی میدان عرفہ کو وہ مجمع یاد آتا ہے وہ صحرا یاد آتا ہے وہ پتھر مارنا شیطان کو یاد آتا ہے وہ سودا یاد آتا ہے بنا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو وہ سنت یاد آتی ہے وہ فدیہ یاد آتا ہے مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو وہ زیارت یاد آتی ہے وہ جانا یاد آتا ہے مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا وہ نالے یاد آتے ہیں وہ گریا یاد آتا ہے وہ رخصت ہو کہ میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر وہ رخصت ہو کہ میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر وہ منظر یاد آتا ہے وہ جلوہ ہے مجھے میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے وہ زمزم یاد آتا ہے وہ کعبہ سفا اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو سفا ہم ہیں تیرے منگتے خالی بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا وجود و ہم ہیں تیرے من خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے میلے انسانی دنیا کی سلطانی ہے اللہ تو ہے عطا پر میں ہوں خطا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو ہم ہیں تیرے منگتے خالی نام بھرتے آج کچھ ایسا کر دے اللہ دل میں میرے گھر کر دے خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و صفا خالی دامن بھر دے آج کچھ ایسا کر دے امت کا سفینہ روح زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ اے تیبا اے تیبا تیو امن کا سفینہ رو زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ میدان بدر جب میں بہت جذبائے ایمانی میدان بدر جبلے عہد جذبائی ایمانی ہجرت کی تھا حکم ربانی فاطمہ علی حسن حسین گھرانہ فاطمہ علی حسن حسین آپ رشدی حلقہ صحابہ کیا ہوگا وہ زمانہ اے تیبہ امت کا سفینہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہے ایسا ہے مدینہ ایسا ہے مدینہ الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا پا پا ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا پا عز و ندامت ساتھ لایا بھیکاری ہو کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالا ہے بیکاری ہو جسے پھر سو حوس نے مار ڈالا ہے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حمس کی بھیٹ چڑھوا کر لوٹا کر ساری پونجی غفلتوں لو سیا کی دل دل میں سہا قلب افسردہ کس محل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے نام طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی سا یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سرافا فاقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی ابن عمل سے ہاتھ ہیں خالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ آنکھیں پوشک ہیں یا رب انہیں سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں سراپا فقر ہوں ایزو ندامت ساتھ لایا اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ورب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ربی حسبی توکلت علی علی اعتصمت امری الی ما شاء لا الا یا یا یا یا یا یا یا اول الاولین الاخرین ذا المتین رحم المساکین الراحمین الراحمین الراحمین جتنے حاضرین مجلس ہیں یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں گناہ کم آفر اے اللہ حضرت عالم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مح فرما اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اے اللہ ہم جتنے موجود ہیں اپنی ہم پر آسان فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کا پیارا تعلق نصیب فرما آپ کی زندگی اور آپ کے طریقوں پر آنا ہمارے لیے سہل فرما اور یا اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے و مسلمات آئیں گے یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی کفالت فرما ان کی مفرت فرما اور قیامت کے دن پوری کی پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ رمضان مبارک المبارک صدقے یا اللہ اے میرے مالک ساری کی ساری امت پر اپنے انتہائی فضل کا فیصلہ فرما اپنے انتہائی رحم کا فیصلہ فرما ساری کی ساری امت کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما اور جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما اے اللہ اے میرے مالک جن جن بھائیوں نے یہاں پر جن جن ہمارے پوا حضرات نے یہاں پر قرآن پڑھا ہے اور جن کے پیچھے ہم نے تراویاں پڑھی ہیں اپنے فضل سے یا اللہ ان سب کی مفرت فرما ان کو اجر عظیم عطا فرما اور یا اللہ ان کے قرآن پڑھنے کے کے جنہوں نے پیچھے پڑھا ہے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے اہل و عیال کی مغفرت فرما یا اللہ بچیوں کی ماؤں کی بہنوں کی یا اللہ بڑوں کی ہمارے والدین کی ہمارے چاچا چاچی پپا پپی جو بھی ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما پوری کی پوری امت کے لیے یا اللہ تو اپنے فضل کا اعلان فرما اپنے فضل کا فیصلہ فرما اور یا اللہ امت مسلمہ کو پھر سے عروج دیکھنا نصیب فرما عروج دیکھنا نصیب فرما اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا اپنا فرما بردار بنا یا اللہ ہماری ضروریت میں قرآن کے حفاظ پیدا فرما دین کے علماء پیدا فرما اپنے راستے میں جان مال وقت کھپانے والے پیدا فرما اپنے حدود اور شریعت پر سختی سے چلنے والے پیدا فرما اور ان کو قیامت کے دن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے میرے مالک اے میرے پاک اور ہمارے ہماری جتنی بھی حاجات ہیں فضل سے ان کو دور فرما جیسے نے ہمارا سر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دیا ایسے ہمارا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلنے نہ دینا یا اللہ اے میرے والے قرض داروں کے قرض ادا فرما اے اللہ بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو کسی بھی قسم کی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اس مشکلات سے نجات عطا فرما اے میرے والد جو ہماری بیٹیاں ہیں یا اللہ ان میں اگر کوئی بے نکاحی ہے یا اللہ اس کو اچھا رشتہ عطا فرما اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما ان کے نصیب اچھے فرما یا اللہ جو میرے بھائی لوگ کوئی بے اولاد ہے یا اللہ اپنے فضل سے ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما صالح نرینہ اولاد عطا فرما اور ان کو اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے والد ہم میں جو غربا ہے یا اللہ کو عزت نفس عطا فرما اور جو ہم میں عمرا ہیں ان کو جان مال لگانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک ہمارے پاس تھوڑا ہو زیادہ ہو اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ غصے کو قابو کرنے والا بنا اے اللہ دشمنوں کو جھگڑا کرنے والوں کو معاف کرنے والا بنا اے میرے مالک توازوں کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ بہترین اخلاق نصیب فرما اے اللہ بہترین معاملات نصیب فرما اے میرے वाले ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں لیکن میرے مالک ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تیرے بندے تیرے سامنے اپنی توبہ کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں یا اللہ آپ ان پر فخر فرما کے ان کو معاف فرما دیتے ہیں اور اے اللہ معاف کرنا آپ کے نزدیک زیادہ ایک خیر کی بات ہے آپ کی آپ کے مزاج کی پسندیدگی کی بات ہے معاف کرنے سے اللہ آپ خود خوش ہوتے ہیں یا اللہ اللہ ہمارے ہم تو آج کا پیدا ہوئے کل بن جائیں گے اتنے عرصے ہمارے گناہوں کی یا اللہ مقدار اور اتنا وقت ہے یا اللہ آپ کی رحمت یا اللہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی اور یا اللہ وہ کبھی نہ اس کا شروع ہے نہ اس کا آخر ہے یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے لیے اے میرے مالک آج ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ایسا کرتے ہمیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں اے میرے مالک اے میرے